تو یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک چیز تو ہے تمہاری شرمگاہ اور ایک چیز ہے تمہاری زبان اگر تم اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو فہشا کسے کہتے ہیں شہوانی جذبات جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو برائیاں وجود میں آتی ہیں ان کو فحشا کہا جاتا ہے اس کی مثال میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوت کو پیش کیا ہے ارے جنسی جذبے کی تسکین کا ایک محل ہے ایک جگہ ہے عورت ہے آپ جس عورت سے شادی کر چکے ہیں آپ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کیجئے اور اپنی جنسی انگیخت کو بجھائیے لیکن اب شہوانی جذبات اتنے غیر معتدل ہو جائیں اتنے حد سے آگے بڑھ جائیں کہ آدمی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جانے لگے ہومو سیکسولیٹی

ارے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو ڈاکہ مارتے ہو تم اور اللہ تبارک و تعالی نے لفظ فحشا استعمال فرمایا ان کے لیے تو گویا کہ فہشا کسے کہتے ہیں جو شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے برائی وجود میں آئے وہ فحشا ہے منکر کسے کہتے ہیں حب جاہ حب مال ہرس اور تما آپ ہرس کر سکتے ہیں لالچ کر سکتے ہیں مال سے محبت کر سکتے ہیں مرتبے سے محبت کر سکتے ہیں اجازت ہے لیکن مال کی محبت اتنی بڑھ جائے جاہ کی محبت اتنی بڑھ جائے لالچ اتنی بڑھ جائے ہرس اتنی بڑھ جائے کہ دوسرے کے حقوق پامال ہونے لگیں تو یہ ہرس کا غیر معتدل ہو جانا ہے لالچ کا اعتدال کی حد سے نکل جانا ہے حب جاہ کا اعتدال کی حد سے نکل جانا ہے حب مال کا اعتدال کی حد سے نکل جانا ہے مال سے آدمی اتنی محبت کرنے لگے کہ دکان کھول رکھی ہے پیسہ پورا لے رہا ہے تول کم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے منکر کی مثال میں قوم شعیب کو پیش کیا ہے کہ تم لوگ منکر کے مرتکب ہو رہے ہو پیسہ پورا لیتے ہو اور تول کم دیتے ہو تو فہشا اور منکر کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ فحشا کسے کہتے ہیں شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جنسی انگیخت اور جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو برائیاں معاشرے میں وجود میں آئے وہ فہشا ہیں اور حب جاہ مال کی محبت مرتبے کی محبت ہرس اور تما کی بے اعتدالی سے جو برائیاں سوسائٹی میں وجود پذیر ہوں ان کو منکر کہا جاتا ہے اور دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے معاشرے سے اگر یہ دونوں باتیں کسی معاشرے میں آ جائیں معاشرہ گیا کام سے ارے جس معاشرے کے اندر زناکاری پھیلی ہوئی ہو جس معاشرے کے اندر دکاندار بے ایمان ہو گئے ہوں کہ پیسہ پورا لے کر تول کم دیتے ہوں بتاؤ یہ معاشرہ کب تک وقت کا ساتھ دے سکتا ہے جلد ہی ایسا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں معاشرے کے لیے انتہائی ہانیکارک اور انتہائی مضر ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر نماز قائم کرتے ہو تو یہ نماز ان دونوں چیزوں سے روک دے گی کتنا بڑا کام ہے نماز کا اندازہ لگائیے اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر زنا کرتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے دکاندار ہے پیسہ پورا لیتا ہے تول کم دیتا ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز آدمی کو فہشا سے اور منکر سے روکتی ہے نماز پڑھ رہا ہے مگر رک نہیں رہا ہے فحشا سے اور منکر سے تو پھر سایت آیت کا مطلب کیا ہے جواب اس کا ایک تو یہ ہے کہ نماز روکتی ہے اب آدمی رکے یا نہ رکے مطلب نماز تو روکتی ہے لیکن اگر کوئی نماز کی بات نہ مانے اور وہ کام کر ڈالے تو پھر نماز کیا کر سکتی ہے نماز تو روکتی ہے مثلا آدمی جب کوئی خراب کام کرنے چلتا ہے تو خیال آتا ہے اسے کہ ابھی مجھے اللہ کے حضور جانا ہے کیا منہ لے کر جاؤں گا تبھی تو غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو آدمی جب گناہ کا ارتکاب کرنے چلتا ہے تو مان اسے یہ خیال آتا ہے کہ ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے تو میں کس منہ سے مسجد میں جاؤں گا کیا منہ لے کر جاؤں گا میں نماز اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے یہ روکتی ہے کہ ابھی تجھے اللہ کے حضور جانا ہے اب آدمی نماز کی اس آواز کو دبا دے گے اور گناہ کر بیٹھے تو نماز کیا کرے گی نماز روک تو رہی ہے لیکن اب آدمی اس کی آواز پہ کان دھرے یا نہ دھرے اسے اختیار ہے ایک مطلب تو یہ ہے دوسرے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور فہشا اور منکر میں مبتلا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھا ہے نماز میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے جیسے آج ایک بھائی نے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا تھا اور میں نے اس پروگرام کے اندر اس سوال کا جواب دیا تھا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کے اوپر محنت کر کے انہیں شرک سے نکال کر کے توحید کے دائرے میں لاتے ہیں وہ موحد بن جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خراب اعمال سے پرہیز نہیں کرتے ایسا کیوں ہے تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اولن ایسے لوگوں کے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کی جائے شرک سے ہٹ کر توحید پر آئے ہیں ابھی ان کی توحید مضبوط نہیں ہوئی ہے ورنہ اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے تو عقیدے کی مضبوطی یہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ آدمی کے اعمال بھی انتہائی مضبوط ہوں اگر آدمی کے کیریکٹر میں کوئی لوزنس ہے کوئی خرابی ہے تو اس کے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کی جائے کہ کہیں اس کا عقیدہ مضبوط ہے یا نہیں ہے یہ جواب میں نے دیا تھا تو اس کے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کی جائے مزید اسے عقیدے کا مطلب سمجھایا جائے کہ تو نے شرک کو چھوڑا اور توحید کے میدان میں قدم رکھا توحید کا حقیقی مفہوم کیا ہے توحید کا حقیقی مفہوم سمجھاؤ اس عقیدے کا مفہوم اچھی طرح اسے سمجھاؤ اس کے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کرو وہ برائیوں سے بعض اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے ایسے ہی اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے مگر فش اور منکر سے رکتا نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ در حقیقت وہ نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا آدمی کو اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے ڈائگنوز کرنے کے بعد پرسکرائب کرتا ہے نسخہ لکھتا ہے نسخے کے اندر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اور پرہیز ہوتا ہے دوائیاں آپ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیے اور دوسرے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے وہ کہے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے یہ دو شرطیں ہیں مرض سے نجات کے لیے یہ دو شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوا استعمال کی جائے اور دوسرے جن جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہا ہے ان سے پرہیز کیا جائے اگر آدمی ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو اوائڈ کرتا ہے نظر انداز کرتا ہے تو مرض سے نجات نہیں پا سکتا مرض سے نجات اسی وقت ملے گی جب آدمی ان دونوں پہلوؤں کے اوپر اپنی نگاہ رکھے دونوں پہلوؤں کے اوپر عمل کرے تو نماز کے کچھ آداب ہیں شرائط ہیں اگر آدمی ان آداب اور شرائط کو ملحوظ نہیں رکھتا تو در حقیقت اس کی نماز نہیں ہوئی اور جب نماز نہیں ہوئی تو آدمی پیشہ اور منکر کے اندر کیوں مبتلا نہیں ہوگا ایسی نماز اسے پیشہ اور منکر سے نہیں روک سکتی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر بڑی عجیب و غریب بات ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سوئیے نہیں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے ایسے لوگ اگر سو رہے تو پیچھے چلے جائیں ولا وکر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے بچہ رو رہا ہو ابھی آغاز تراوی سے ایک بچہ برابر کن کوں کوں کرتا رہا ہے تو بچہ جب رونے لگے بھوک سے پریشان ہو تو اس کے منہ میں پلاسٹک کا نپل دے دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ بہل جاتا ہے لیکن ایک اس طرح باقی رہتا ہے وہ استراب اس وقت تک رفا نہیں ہوتا جب تک ماں اسے اپنے سینے کا دودھ نہ پلائے اسے سینے سے چمٹائے نہیں اس کا اشتراب رفا نہیں ہوتا ایسے ہی دنیا کی تمام چیزیں انسان کو دے دی جائیں دنیا کی تمام آسائشیں انسان کو دے دی جائیں دنیا کے تمام عیش و آرام آدمی کے حوالے کر دیے جائیں سکون اسے ملے گا لیکن استراب رفا نہیں ہوگا اس بچے کی طرح جو بھوکا ہے اور اس کے منہ میں پلاسٹک کا نپل ڈال دیا گیا ہے بتائیے پلاسٹک کے اس نپل سے تھوڑی دیر کے لیے تو بہل جائے گا لیکن اس کا استراب رفع نہیں ہوگا استراب کب رفع ہوگا جب ماں اسے اپنے سینے سے لگا لے اور اسے اپنا دودھ پلائے تب اس کا استراب رفع ہوگا تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ عارضی طور پر انسان کو سکون دیتی ہیں اور حقیقی سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے اسی لیے اشارہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں استراب جو رفع ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے رفع ہوتا ہے دنیا کی تمام نعمتیں ملنے کے بعد آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے وہ عارضی سکون ہے اس بچے کی طرح اس کا سکون معلوم ہے جس بچے کے منہ میں پلاسٹک کا نپل ڈال دیا گیا ہو ظاہر ہے کہ اس سے اس کا اضطراب رفع نہیں ہوگا حقیقی سکون آدمی کو اس وقت ملے گا جب آدمی اللہ کا ذکر کرے اللہ کے ذکر پر آدمی کو اطمینان قلب ہوگا اور سکون تو بہت بڑی دولت ہے کیا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے اگر آدمی کو سب کچھ مل جائے دنیا کی تمام نعمتیں میسر آ جائیں لیکن سکون کی دولت سے محروم ہو تو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ملا اور ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں ملا لیکن سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسے سب کچھ مل گیا یہ دولت ہے سکون کی دولت اور یہ سکون کی دولت کہاں ملنے والی ہے ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے کسی سکون کی تلاش نہیں ہے بعض لوگ تو چڈیاں پہن پہن کر کے سکون کی تلاش میں گھومتے ہیں لیکن انہیں حقیقی سکون نصیب نہیں ہوگا قرآن حکیم کہتا ہے چڈی پہن کے بیچز پر گھومنے سے اور پکنک اسپاٹس پر گھومنے پر تمہارا حقیقی اضطراب رفع نہیں ہوگا تمہیں حقیقی سکون نہیں ملے گا بلکہ اگر حقیقی سکون حاصل کرنا ہے تو چڈی کے اوپر پورا پیجامہ پہن کر کے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو غور سے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں تو یہ نقطہ یہاں حل ہوا کہ دنیا کی تمام آسائشیں مل جائیں تو آدمی کا اضطراب رفع نہیں ہوتا جب تک کہ اسے حقیقی سکون نہ مل جائے اور حقیقی سکون میسر کب آئے گا جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جائے یہ ایک مطلب ہوا ذکر کا اور ذکر کی اہمیت کا دوسری بات یہاں کہی گئی کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تیرہویں پاری کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کیا مطلب ہے اگر آدمی کا دل کمزور ہو تو اس سے زیادہ کمزور دنیا کی کوئی شے نہیں اور اگر آدمی کا دل مضبوط ہو تو اس سے زیادہ مضبوط شے دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے آدمی کا دل اگر ناتواں اور کمزور ہے تو اس سے زیادہ کمزور دنیا کی کوئی شے نہیں اور اگر آدمی کا دل مضبوط ہے تو اس سے زیادہ مضبوط اس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے اور یہاں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں بسا لے تیرا دل بہت مضبوط ہو جائے گا اور تیرا دل جب مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جائے گا سے زیادہ طاقتور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ذکر اللہ اکبر اور والا ذکر اللہ اکبر کہہ کر کے اشارہ کیا گیا کہ ذکر کی سب سے جامع شکل نماز ہے ذکر یوں تو کئی طریقے کے ہیں لیکن ذکر کا سب سے جامع طریقہ اور ذکر کی سب سے جامع شکل اگر کوئی ہے تو نماز ہے اب آئے ہمارے حبیب آپ ہماری کتاب تلاوت کیجئے کیجیے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے سولاد اور نماز پڑھتے رہیے نماز قائم کیجیے دیکھو یہاں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں قائم کرنے کا ذکر ہے اگر آدمی نماز قائم کرتا ہے دیکھو یہ حساب پڑھنے والے میتھمیٹکس پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ ایک زاویہ ہوتا ہے زاویہ قائمہ جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ اینگل جو نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے تو زاویہ قائمہ کب بنتا ہے یا انجینئر موجود ہیں کسی پلر کو اس طرح کھڑا کیا جائے کہ ہر طرف سے نائنٹی ڈگری کا زاویہ بنے تو وہ پلر زاویہ قائمہ پر ہے اس کا مطلب یہ ہوا نماز کو ہر پہلو سے سیدھا رکھو اگر زاویہ قائمہ نہیں بنتا کسی طرف سے پلر ٹیڑھا ہے پلر ٹیرا ہے یہاں کہا جا رہا نماز کو قائم کرو ہر طرف سے زاویہ قائمہ بننا چاہیے ہر طرف سے رائٹ اینگل تب تمہاری نماز صحیح ہوگی اور جب نماز تمہاری قائم ہوگی تب تم کو پیشہ اور منکر سے روکے گی اگر قائم نہیں ہے نماز تمہاری مقیم نہیں ہے سیدھا والی نہیں ہے تو تمہاری نماز پیشہ اور منکر روک سکتی ہم نماز پڑھتے ہیں حالانکہ پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کا حکم دیا گیا ہم پڑھتے ہیں دعا کرنا اس کے کچھ آداب ہیں اور دعا پڑھنا ایک دوسری چیز ہے ہم لوگ دعا کرتے نہیں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ نہیں الحمد للہ کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں دوسرے لوگ آمین بولتے ہیں دعا کرنا اور چیز ہے دعا پڑھنا اور چیز اور بے شک نماز روکتی ہے انسان کو فحشا اور منکر سے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کاش لوگوں کو معلوم ہو جاتا لوگ کا نو یا کاش لوگوں کو معلوم ہو جاتا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اچھا ایک بات پر غور کرو پہلے کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے بعد نماز کے قیام کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہارا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ دعوت دو اب دعوت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے قرآن لے کر کے آگے بڑھو یہ طریقہ ہے اب آپ دعوت کا کام لے کر کے آگے بڑھے تو دعوت کے کام میں بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں مثلا ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا ادولا ربی کبل حکمت الحسن و جا دل بلتی احسن دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ایک تو حکمت اور دوسرے مو عزت اور تیسرے مجادلے کی ضرورت پیش آئے تو احسن طریقے سے مجادلہ کیا جائے یہ حکمت کیا ہے اسی طریقے سے مو عزت کیا ہے اور مجادلہ کیا ہے حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب سمجھایا جائے تو اچھا موقع دیکھ کر سمجھایا جائے ایسے موقع پر اس آدمی کے پاس پہنچو جس موقع پر پہنچنا اس آدمی کے لیے بار نہ ہو یہ حکمت ہے اور نرمی کی جگہ نرمی برتو سختی کی جگہ سختی کرو یہ حکمت ہے ہر جگہ آپ نرمی نہیں کر سکتے نرمی کی جگہ نرمی سختی کی جگہ سختی یہ حکمت ہے اور اگر کہیں سراحت کرنے سے صاف صاف بات کہنے سے مدعو کو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو آپ سراحت سے وہ بات نہ کہیں بلکہ اشارے سے کہیں یہ ہے حکمت بلائیے آپ اپنے ربی طرف لوگوں کو حکمت سے حکمت مطلب آپ کسی آدمی پر جائیں تو پہلی چیز دھیان رہے کہ موقع محل ماسی بھائی کی نہیں ہے ہم ایک وقت تک پہنچ گئے ہیں جب آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے یا اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہے تو وہاں سے آپ چلے آئیے اس لیے کہ وہ دعوت کا اصل موقع نہیں ہے اور اگر دعوت کا موقع آپ کو مل گیا صحیح اور مناسب اور موضوع موقع مل گیا تو اب آپ کو بحث کے وقت اور دعوت کے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ہے نرمی پہلے اختیار کیجئے نرمی کی جگہ نرمی ہو سختی کی جگہ سختی ہو اگر کسی سراہت سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو سراہت سے بات نہ کہی جائے بلکہ اشارہ سے کام لیا جائے یہ مطلب ہے حکمت کا بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت سے یہ مطلب حکمت کا ول مو عزت الحسنہ عزت الحسنہ کا کیا مطلب ہے خیر خواہی کی بات آپ کہیں کسی آدمی سے تو پوری دل سوزی کے ساتھ کہیں پوری دل سوزی کے ساتھ کہیں اور اس طرح بات کہیں کہ اس کا دل نرم ہو جائے اس کا دل نرم ہو جائے کیسے آپ ایسی باتیں پیش کیجئے جنت کی حوروں کی نعمتوں کی تاکہ اس کا دل نرم ہو اور جہنم کے عذابات اس کے سامنے رکھیے ان دونوں چیزوں سے اس کا دل نرم ہوگا یہ ہے مو عزت الحسنہ ایسی بات اس کے سامنے پہلے رکھنا جس سے اس کا دل نرم ہو یہ مو عزت الحسنہ ہے وہ جا دل ہم بلتی احسن اور اگر مجادلے کی ضرورت پڑ جائے تو احسن طریقے سے مجادلہ کیجیے یہاں آیت کے اندر وہی کہا گیا ہے ولا الكتاب الا هي احسن مجادلہ بحث کیجیے بحث کی ضرورت اگر آ پڑے تو بحث کے اندر احسن طریقہ اختیار کیجیے کیسے جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو سے دیا جائے اور سامنے والے کی کٹ حجتی کا جواب مضبوط دلائل سے دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بالکل ہی حجتی پر اتر آئے تو ایسے مناظر آباد سے الگ ہو جائیے چھوڑ دیجئے کٹ حجتی کا طریقہ کیا ہے یہ کہا جائے کہ بھائی بتوں کے سامنے سجدہ کرنا درست نہیں ہے قبروں پر سجدہ کرنا رکو کرنا صحیح نہیں ہے سر جھکانا کسی غیر کے آگے صحیح نہیں ہے تو اب کٹ حجتی پر اتر آئے کہ نائی کے سامنے بھی تو سر جھکانا پڑتا ہے یہ کہا جائے کہ بھائی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے تو کہتا کہ حجام کے سامنے سر کو کیوں جھکاتے ہو حجام کے سامنے بھی تو سر جھکایا جاتا ہے اب یہ کٹ حجتی ہے ایسے مناظرہ باز آدمی سے بالکل الگ ہو جائیے جو بالکل کٹ حجتی کے اوپر اتر آئے اس لیے کہ ایسا آدمی دلائل کو مانتا نہیں اور دلائل سے زیر نہیں ہوتا اور نہ دلائل کو قبول کرتا ہے لہذا اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیجیے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی ایک دلیل دی جا رہی ہے کیا کہ تم یہ کہتے ہو تمہیں شک ہے کہ یہ نبی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے بھلا بتاؤ کہ اس آدمی نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی پڑھنا نہیں جانتا اور اس آدمی نے کبھی قلم نہیں اٹھایا لکھنے کے لیے اما کن تتلو کتاب ہوں ولا اما كنت تدلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبتلون کہ اس نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی اور نہ تو اس آدمی نے کوئی قلم اٹھایا لکھنے کے لیے نہ تو کسی اسکول کے اندر گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے آپ امی تھے بتاؤ ایسے آدمی کے اوپر یہ سارے علوم کہاں سے برس پڑے جو تمام انبیاء کے علوم کا خلاصہ ہے سارے علوم کیسے معلوم ہو گئے تمام انبیاء کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ باتیں ہیں جو یہ پیش کر رہا ہے نبی یہ سارے علوم کہاں سے برس پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور اتنے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا در حقیقت آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے آپ کی نبوت کی کھلی ہوئی دلیل ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ کی بندگی کرنے میں تکلیف ہو اللہ کی بندگی کر سکتے تو وہاں ہجرت جاؤ اللہ کی بندگی جہاں کرنی مشکل ہے اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے تو کہا جا رہا ہے کلو نفس الموت تم میں لینا ترجون مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کس طرح بچائی جائے جان تو جانی ہے ایک دن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کس طرح بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے اور لائق التفاق مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کس طرح بچایا جائے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کس طرح بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کس طرح بچایا جائے لہذا تم ایمان کو بچاؤ جان تو پھر بھی جانی ہے کل نفس ذائقہ الموت ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہی ہے لہذا جان کی فکر نہ کرو ایمان کی فکر کرو ایمان بچا لے جاؤ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان کے لیے اپنی رشتے داری کے لیے حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو نہیں قبول کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جس موقف کو اختیار کیا ہے وہ موقف بالکل نامعقول ہے لیکن پھر بھی اس موقف سے چمٹے ہوئے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے اس موقف کو بدلا تو کہیں رشتے داری سے ہم کو الگ نہ کر دیا جائے قوم سے ہم کو الگ نہ کر دیا جائے تو کچھ لوگ قوم کے ڈر سے اور اسی طریقے سے رشتے داری کے منقطع ہونے کے ڈر سے حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو نہیں قبول کر رہے عجیب بات ہے کہ ایک دن موت آنی ہے آرزی زندگی کے لیے تو یہ رشتے داری کو نہیں چھوڑ سکتے یہ کتنے عقل مند ہیں اور اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ان کو ابدی عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے کہ چلو رشتے داری ختم ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ابدی عذاب مت مول لو کتنے عقل مند ہیں کہ وہ ابدی عذاب مول لے رہے ہیں لیکن رشتے داری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو جان تو بہرا جانی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کس طرح بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کس طرح بچایا جائے اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ ہجرت کرنے پر ساز و سامان چھوڑنا پڑے گا وطن چھوڑنا پڑے گا زمین چھوڑنی فاقے کی نو بتا سکتی ہے پھر پیٹ کا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہجرت تو کرو ہمارے راستے میں ارے ہم تو جانوروں تک کو روزی دیتے ہیں جانوروں وہ کائی تحمل الرزق کہا ایک پرندہ صبح کو نکلتا ہے شام کو جب واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر کے آتا ہے ارے ہم تو پرندوں کو روزی دیتے تم تو پھر بھی انسان ہو کیا ہم تمہیں روزی نہیں دے سکتے لہذا میری بندگی کے لیے جہاں میری بندگی مشکل ہو رہی ہو وہاں سے تم ہٹ جاؤ ہجرت کرو بقیہ کا ذمہ دار میں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے کتنی عجیب و غریب حقیقت بیان کی گئی آدمی عیسائیت کریمہ پر جتنا زیادہ غور کرے اتنا ہی زیادہ حقائق اس کے سامنے آئیں گے فرمایا گیا وما هذه الحیات الدنيا الا لهم ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان کہ دنیا کی جو زندگی وہ کھیل اور تماشا ہے شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کہی غالبا مرچنٹ اف وینس پڑھتے ہوئے میں نے وہ اس کا قول دیکھا تھا یا 12 نائٹ کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اس سٹیج کے اوپر آ کر کے ہر شخص اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے اور کردار ادا کرنے کے بعد اسٹیج سے چلا جاتا ہے تھیٹر کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو تاج پہن کر کے بادشاہ کا رول ادا کرتا ہے اور اس کے اندر آرڈر اس طرح دیتا ہے جیسے حقیقی بادشاہ آرڈر دیا کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یہ بادشاہی کھیل اور تماشا ہے ایسے ہی یہاں جو لوگ بادشاہ ہیں یہاں جو لوگ مناسب کے اوپر ہیں عہدوں کے اوپر ہیں در حقیقت اسی بادشاہ کی طرح ہیں جو تھیٹر کے اندر تاج پہن کر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے آدمی کی آنکھ بند ہوئی مرا اسے پتا چلے گا کہ ساری بادشاہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لمن الواحد القہار حقیقی تو صرف اللہ کے لیے یہ جو بادشاہ جو منصب اور یہ جو عہدے ملے ہیں عارضی طور پر در حقیقت یہ سارے کے سارے کھیل کھیل اور تماشے ہیں اور بچوں کو دیکھا ہے وہ جب دریا کے کنارے جاتے ہیں ریت کو جمع کرتے گھرودے بناتے ہیں اور بڑی دیر تک کھیلتے ہیں جب دل بھر چکتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا اسی طریقے کی ہے تم اس میں مگن ہو کھیل رہے ہو دیکھو مومن بھی مرتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جاتا ہے کافر مرتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جاتا ہے سکندر جیسا بادشاہ مرا وہ بھی خالی ہاتھ گیا بڑے بڑے اولیا مرے بڑے بڑے انبیاء گئے اس دنیا سے سارے کے سارے خالی ہاتھ گئے بتاؤ یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے اور کیا ہے یہ یہ دنیا کھیل اور تماشا نہیں تو اور کیا ہے جس طرح بچے تھوڑی دیر تک دھول اور مٹی سے گھروں دے بناتے ہیں اور کھیلتے ہیں اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر کے خالی ہاتھ گھر کی طرف لوٹتے ہیں ایسے ہی یہ دنیا کھیل اور تماشے کی جگہ ہے گھروں کا ہے اور ایک دن جیسے بچے ہاتھ جھاڑ کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں اسی طرح تم ہاتھ جھاڑ کر کے ہماری طرف آ جاؤ گے سم تر جاؤن ایک دن تم کو ہماری طرف لوٹنا یہ آئے کریمہ ایک کس پارا جو بھی میں نے پڑھا اس کے دوسرے سفے پر ہے کھیل اور تماشا ہے اور حقیقی زندگی تو دار آخرت کی ہے وہ دار الآخرت اللہ حیوان وہ زندگی باقی رہنے والی اس کے بعد ایک بڑی عجیب غریب بات کہی جا رہی ہے فیدا رتب فلفل کی دار اللہ مخلصین علیہ الدین آدمی جب کشتی میں سوار ہوتا ہے اور طوفانوں کے درمیان کشتی گھر جاتی ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی جانتے ہیں اس وقت سارے خداؤں کو بھول جاتا ہے سارے خداؤں کو بھول جاتا ہے جن کو وہ مانتا ہے سارے باباؤں کو بھول جاتا ہے کسی کو نہیں پکارتا صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی شہادت موجود ہے آدمی حقیقی حقیقی افتقار افتقار کے وقت اور حقیقی محتاجگی کے وقت صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتا ہے تو حقیقی محتاجگی کے وقت اور حقیقی بے بسی کے وقت اور حقیقی احتیاط کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آدمی کی فطرت کے اندر صرف ایک اللہ کی شہادت موجود ہے آدمی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو جو مشکل کشا سمجھتا ہے در حقیقت وہ اپنے فطرت کے خلاف جنگ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے توحید کی نفسیاتی دلیل پیش کی ہے کہ جب آدمی حقیقت میں بے بس ہو جاتا ہے تمام دنیاوی سہارے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو صرف اس حقیقی بے بسی کے وقت حقیقی احتیاط کے وقت حقیقی محتاجگی کے وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے یہ اس بات کی نفسیاتی دلیل ہے کہ فطرت کی شہادت فطرت فطرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی شہادت موجود ہے تبھی تو صرف اسی کو یاد کرتا ہے مصیبت کے وقت اور جیسے ہی اس کی بے بسی ختم ہوتی ہے اس کا افتقار ختم ہوتا ہے اس کی محتاجگی ختم ہوتی ہے پھر وہ اپنی پرانی روش پہ آ جاتا ہے پھر وہی بابا اور پھر وہی مزار اور پھر وہی بت لیکن حقیقی محتاجگی کو صرف صرف اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں ایک ہی خدا کی شہادت موجود ہے اب جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا مانتا ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف جنگ کر رہا ہے در حقیقت یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی ایک نفسیاتی دلیل ہے قرآن حکیم پر غور کرو نفسیات پر کتابیں پڑھو نفسیات پر سائیکولوجی پر بہت ساری کتابیں ہیں میرا خیال یہ ہے کہ سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب انہوں نے جامعت الاغر مصر سے نفسیات پر پیش بھی کی ہے اور ان کی بہت ساری کتابیں اردو میں مترجم ہو کر کے آ گئی ہیں مثلاً دراصت کی نفس السانیہ دراسات کی نفس والمستمع علی بین المادیتی والاسلام ان تمام کتابوں کا ٹرانسلیٹ ہو کر کے بازار میں آ چکا ہے اردو میں نفسیات کی کتابوں مطالعہ کیجیے تب قرآن حکیم کی اس حقیقت کی تحت تک آپ پہنچیں گے کہ قرآن حکیم کیسی نفسیاتی دلیل پیش کرتا ہے اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے سورہ روم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے کیا فرمایا کہتا ہے ولا تکون من المشرقین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا پہلے سے ایت دیکھیے منيبين الیہ واتقوه واقیموا الصلاۃ بڑا عجیب و غریب استدلال ہے اس استدلال کی طرف غور کرو منیبین الیہ واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون میری طرف متوجہ ہے نا استدلال بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ نماز پڑھو نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یہ نماز پڑھو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے کبھی کیے کہ نماز کے بعد یہ نماز قائم کرو اور مشرقی میں سے ہو جاؤ مشرق بن جاؤ اس کا مطلب یہ کہ نماز اول کا دعا ہے نہیں ہے اول کا آخر دعا ہے اب ہم بائک بھائی بھائی شروع کرائے آدھی نماز کو اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر اس دعا کے اوپر ختم کرتا ہے تو از اول تا آخر پوری نماز دعا ہے اگر آدمی صرف نماز کے اوپر غور کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہاں کسی بھی دعا کے اندر وسیلہ نہیں ہے کسی بھی دعا میں وسیلہ نہیں ہے پوری نماز از اول تاخیر دعا اور پوری نماز کے اندر کہیں وسیلہ نہیں آدمی اگر صرف نماز کے اوپر غور کر لے تو وسیلے جیسی مشرکانہ چیز اور مشرکانہ فیل سے فوراً دست بردار ہو جائے صرف آدمی نماز کے اوپر غور کر لے تو تبھی تو کہا گیا نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر نماز کے اندر غور کر لے تو اس کو نظر آئے گا کہ کسی بھی دعا کے اندر وسیلہ نہیں ہے اور یہ وسیلہ ہی در حقیقت آدمی کو شرکی کی طرف لے جاتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پر غور نہیں کرتا اگر غور کر لے تو اسے نظر آ جائے گا کہ کسی بھی دعا کے اندر وسیلہ نہیں ہے یہ مطلب ہے عقیم ولا تک نماز پڑھو اور مشرک مت ہو جاؤ اس کا یہ مفہوم ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری میں جو فساد پھیل گیا ہے یہ در حقیقت انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے جتنی بھی آفتیں آتی ہیں انسانوں کے اوپر وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں یہاں تک کہ اگر نفع بخش چیزیں کم ہو جائیں یا منافع بخش چیزوں کی قیمت بڑھ جائے تو یہ منافع بخش چیزوں کا بڑھ جانا ان کی قیمتوں کا بڑھ جانا اور ضروری اشیاء کی قیمت کا بڑھ جانا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان معاشرے کے اندر بدعمال ہو چکا ہے اور اس کی بدعمالیاں سبب بن نہیں ہیں اس گرانی کی اور ان تمام آفات کی تو خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے اس فساد کی وجہ صرف اور صرف انسان کی بدعمالیاں بیمار کا سبب ای دن ناس کہا گیا اس کے بعد سورہ لکمان شروع ہوتی ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے معبودہ باطلہ کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہارا خلق اللہ فارونی مادہ خلق اللہ من دونی یہ تمام کی تمام چیزیں میری پیدا کی ہوئی ہیں اب بتاؤ جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے <laughs> کتنی پیاری دلیل ہے <laughs> ہارا خلق اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے فارونی ماضا خلق اللہ من دونی اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو حاجت آوا سمجھتے ہو بتاؤ کہ انہوں نے ایک مکھی تو بھی پیدا کی ہے ان کا ایک مکھی کا نہ پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے پھر کاہے کو ٹکرے مارتے ہو کاہے کو مغز ماری کر رہے ہاں خلق اللہ فارونی ماضا خلق اللہ دینا من دونی یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں تو دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے ہو حاجت روا سمجھتے ہو انہوں نے کون سی چیز پیدا کر دی ہے ایک مکھی تو بھی پیدا کر کے بتائیں یہ یعنی اپنی وحدانیت کی دلیل دی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عیسیٰ کریمہ اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر شروع ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے لیکن صحیح نہیں ہے ان کے بارے میں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ یہ ایک شخص کے یہاں کام کرتے تھے نوکر تھے ایک دفعہ ان کے مالک نے کہا کہ جا کر کے بکری کے جسم کا سب سے بہترین حصہ لے آؤ گئے اور دل لے آئے اس کے بعد اس نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور بکری کے جسم کا سب سے خراب حصہ لے آؤ تو گئے دل ہی لائے بہت بڑے حکیم تھے یہ بتانے کے لیے کہ دل اگر اچھا ہو تو یہ بدن کا سب سے بہترین حصہ ہے اور اگر دل خراب ہو جائے تو یہ بدن کا سب سے برا حصہ ہے اسی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد علی محمد کا تعالیٰ ابراہیم والا علیہ ابراہیم کا حمید مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ زہو غور سے سنو کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب تک یہ صحیح رہتا ہے پورا باڈی کا نظام صحیح رہتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے اللہ وہی القل گوشت کا وہ لوتھڑا دل ہے غور سے سن لو تو بہت بڑے حکیم تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کر رہے ہیں دیکھو ایک نصیحت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بتائی ہے اصلاح عقیدہ کے تعلق سے اور دوسری نصیحت ہے بیٹے کے لیے اصلاح عمل کے تعلق سے اور تیسری نصیحت ہے اصلاح خلق کے لیے اور چوتھی نصیحت ہے جس کا تعلق آداب معاشرت سے ہے پہلی نصیحت کس لیے ہے اصلاح عقیدہ کے لیے اور دوسری نصیحت کا تعلق اصلاح عمل سے ہے اور تیسری نصیحت کا تعلق اصلاح خلق سے ہے آدمی کے اخلاق کے اصلاح سے متعلق اور چوتھی نصیحت جو حضرت فرما رہے ہیں وہ آداب معاشرت سے سوسائٹی کے اندر جو آداب ہیں معاشرت کے جو آداب ہیں اس کے تعلق سے وہ نصیحت فرما رہے اصلاح عقیدہ کے تعلق سے سب سے پہلی چیز کون سی فرما رہے یا بنی اللہ تشرک باللہ ان شرک لا ظلم عظیم اے میرے بچے دیکھ شرک مت کرنا اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین اپنے بچے کو سب سے پہلا سبق جو پڑھائیں وہ شرک سے بیزاری اور توحید کا سبق پڑھائیں شرک سے بیزاری کے سبق پڑھائیں اور توحید کی حقیقت اس کے اوپر واضح کریں تو یہ نصیحت اصلاح عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے اس کے بعد اصلاح عمل کی بات آ رہی ہے اصلاح عمل میں سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ماں باپ کے ساتھ حسن یعنی تمام اعمال میں عقیدے میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا وہ ہے توحید اور شرک سے بیزاری اور تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو عمل ہے ایک بچے کے لیے ایک بچے کو پیش نظر رکھے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اور اس کے بعد اصلاح خلق کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اے میرے بچے بھلی باتوں کا حکم دیتے رہنا برائی بری باتوں سے روکتے رہنا یا کو نہیں المنکر اے میرے بچے نماز قائم کرتے رہنا نماز پڑھتے رہنا دیکھو شرک کی طرف سے آپ جو ہے نے ڈرایا بچے کو کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے نماز کے بعد زکات نہیں ہے اس لیے کہ بچے کے اوپر زکات فرض نہیں ہے لہٰذا یہاں حکمی سلاد کے بعد زکات کا تذکرہ نہیں ہوا آتی زکات نہیں یا بنیا حکمی سلاد عوام اور بال معروف کر اے میرے بچے نماز کو قائم کر بھلی باتوں کا حکم دے برائی سے روک اور اس کے بعد وصبر اعلیٰ محاسابت جو مصیبت آئے اس پر صبر کر اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب دائی اللہ ہوتا ہے دعوت کا کام کرتا ہے تو تکلیفیں آتی ہیں برائیوں سے روکتا ہے تو تکلیفیں آتی ہیں لہذا جب یہ تکلیفیں آئیں دعوت کی راہ میں تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو اسی کا نام صبر ہے وصبر ان ذالک لمن الامور یہ بڑے اور حوصلے کا کام ہے اس کے بعد آداب معاشرت کے تعلق سے آپ نصیحت فرما رہے ہیں چوتھی قسم نصیحت کی جو چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی اس کا تعلق آداب معاشرت سے ہے کیا ولا ولار کا یہ سب سے پہلی بات ہے ولا للناس اس لیے کہ آدمی اکیلا اور تنہا نہیں رہ سکتا وہ مدنی تبا ہے ایک دوسرے سے ملتا ہے ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہے تو سب سے پہلا خیال یہ رہے کہ ولا تسعیر خد کا اپنے گال کو ٹیڑھا مت کرنا لیے دیے مت رہنا بعض لوگ اتنے متکبر ہوتے ہیں داخل ہوئے تو سلام نہیں کرتے ہیں اور چہرے کے اوپر ایسا بھاؤ اور اس طریقے سے ایسی چیز تاری رہتی ہے ایسی کیفیت تاری رہتی ہے کہ آدمی اگر چہرہ دیکھ لے تو پریشان ہو جائے یہ ہے گال کو ٹیڑھا کرنا یہ تکبر کی علامت ہے سب سے حسن اخلاق کے ساتھ ملو ولا تسعر خدک للناس لوگوں سے جب ملو تو گال ٹیڑھا مت کرو چہرے کے اوپر ایسی کیفیت نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو لیے دیے رہتے ہو بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ ملو ایسی خرابیاں ہیں بعض بچوں کے اندر اس خرابی کو دور کریں ولا تسعر خدک للناس ایک چیز تو یہ ولا تمشی فی الارض مرحا زمین پر اکڑ کر نہ چلو دوسری چیز اور دوسرے فخر مت کرو ان اللہ یحب کل مختال فخور فخر کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اترانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے مختال مانے اترانے والا فخور مانے فخر کرنے والا کوئی نعمت اللہ عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرے اس پر فخر نہ کرے اور وہ فی اور جب آدمی چلے تو میانہ روی اختیار کرے چال میں خواہ جلدی جلدی مت چلے دوڑتا ہوا مت چلے یہ وقار اور سکینت کے خلاف ہے باوقار آدمی کب لگتا ہے جب اس کی چال کے اندر اقتصاد ہو اس کی چال کے اندر میانہ روی ہو ایک تالی دی گئی آداب معاشرے کے تعلق سے اور دوسرے مخصوص من سوتی بات کرو تو چلا کر نہیں بلکہ آہستہ سے بات کرو کیوں انان کر السوات السعود الحمیر سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تقریب کی رد کرتے ہوئے کہا تقلید کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اور حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جو ہمارے آبا وزداد پایا اور جس چیز پر ہم نے اپنے آبا وزداد کو پایا ہم اسی طریقے کو اپنا اتباع کر رہے ہیں شاہ شاہ شاہ عبد عبد عبد القادر القادر القادر نے اللہ وہ جیلانی نہیں یہ مفسر قرآن جو گزرے ہیں وہ کہتے ہیں تقلید کے رد میں بڑی پیاری بات کہی ہے اسی آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں جب سن چکے بڑا پیارا جملہ یاد کر لو جب سن چکے کہ باپ نے غلطی کی باپ کی صنعت کیوں لاتے ہو جملہ یاد کر لو باپ سے غلطی ہوئی کہ نہیں جنت سے تبھی تو نکالے گئے نہیں یہ سن